عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے باغ میں تشریف لائے جس میں ابن سیاد موجود تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہو گئے تو کھجور کے تنوں کی آڑ لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے آپ چاہتے یہ تھے کہ اسے آپ کی موجودگی کا احساس نہ ہو سکے اور آپ اس کی باتیں سن لیں ابن سیاد اس وقت اپنے بستر پر ایک چادر اوڑھے پڑا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا اتنے میں اس کی ماں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ کھجور کے تنوں کی آڑ لے کر آگے آ رہے ہیں اور اسے آگاہ کر دیا کیا صاف یہ اس کا نام تھا ابن سیاد یہ سنتے ہی اچھل پڑا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی ماں نے اسے یوں ہی رہنے دیا ہوتا تو حقیقت کھل جاتی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھپن